عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نظیر کے کھجوروں کے باغ جلا دیے اور کاٹ دیے انہی کے باغات کا نام وویرہ تھا اور حسان رضی اللہ عنہ کا یہ شعر اسی کے متعلق ہے بنی لوئی قریش کے سرداروں پر غلبے کو وبیرہ کی آگ نے آسان بنا دیا جو ہر طرف پھیلتی ہی جا رہی تھی صحیح بخاری حدیث دو ہزار تین سو چھبیس